جنگ بچ چکا ہے نبیر جنگ کی آوازیں آ رہی ہیں الٹیمیٹم دیا جا چکا ہے فوجیں ادھر محمد کی فوجیں ہیں ادھر جن لوگوں کی فوجیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں باجی ادھر بھی فوج ہے ادھر بھی فوج ہے ادھر نوج ہے ادھر موج یہ کھڑی ہے ہم خدائی قسم بٹو صاحب میں مذاق نہیں کرتا بٹو صاحب میرے بڑے محترم ہیں بڑے مکرم ہیں بڑے مقدوم ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں خدا ہی کسی وہ باتیں کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے روای جاتے ہیں میرے خراب سبان اپنے ماں نے بیان کرے بڑی اچھی گفتگو میں لاہور میں ان سے ملا مجھ سے بڑی لال مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں تم میرا بھائی ہو میں چپ ہو جاتا ہوں اب کسی نے چھوٹا آدمی بڑے آدمی کا بھائی تو نہ ہو سکتا وہ کہنے نہیں شور تم میرے بھائی ہو میں چپ رہتا ہوں وہ دل سے کہتے ہیں ایک دن مجھے کہنے میں پانچ چھ دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ تم میرے بھائی تم بولتے نہیں میں نے کہا نہیں حضور آپ میرے بھائی ہیں تو تمہیں کوئی لگانا میں نے کہا کہ حضور یوسف کے بھی بھائی تھے آپ بھی میرے بھائی وہ ہنستے ہیں تو میں نے ان سے لاہور میں میں نے ان سے لاہور میں طویل گفتگو کی بڑے پیار سے بڑی اخلاق سے انہوں نے سنی ان کی تقریر بھی میں نے سنی قلعہ صبح وہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور ایٹر ہیں الفاظ کا مینا بازار لگا دیتے ہیں یہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ نہیں ہیں کیسی سہانے وقت میں کسی نہر کے کنارے بادلوں کے سائے میں بوندا باندی ہو رہی ہے یہ عمر قیام کی مدد لگی ہوئی ہے اور اب سرائیں رکھ کر رہی ہیں اس قسم کے الفاظ درے مزید کوئی جو گونڈ رہے ہیں شاد مشکل ہے طریقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے بڑے موتی پروتے انہوں نے کہا جو قدم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میں حیران ہوں بھائیوں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں آئین میں بھی ہے کہ وہ وزیر اعلی اعظم نہیں ہوگا اور پریزیڈنٹ بھی ہوگا جو ختم نبوت کا عید نہیں کرے گا وہ کہتے ہیں جو دائرہ جو ختم نبوت پر یہ سننے والی بات ہے جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج گئے رامے صاحب نے بھی یہ رامے صاحب کو بچہ یاد کیا وہ ابھی اس کو سوچنا اور کچھ نہیں ہے خدا کا شکر ہے لاہور میں پیدا ہوا ورنہ لال نہ والے تو اس کو مری کا راستہ بتا دو تو یہ بڑے پختہ گاؤں کے مولانا لال گا والے خدا بچا ان سے ہاں یہ وہ ہے جو تاک کا شوق رکھتے ہیں دیگر مراد آبادی کی طرح یہ تو یہ نہیں تو کوئی ایسا آدمی دیکھنے تو کہتے ہیں غالب کے شیر پڑھنے لگتے ہیں یہ پریچے لوگ کہتے ہیں گمزا ویشما نہ کیا ہے ان کو چھوڑیے وہ بھی کہتے ہیں بھارت ختم نبوت نہیں کہ میرا ایمان ہے رامے بھی کہتا ہے میرا ایمان ہے بٹو بھی کہتا ہے میرا ایمان ہے تو پھر مسئلہ کیا باقی رہ گیا پھر ایمان کا سبوت دیجیے اور جو اس کے مخالف ہے ان کو اکنڈ قرار دیجیے پھر بات دوری کس بات کی ہے جب آپ مانتے ہیں کہ رسالت کے ماہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور جو مسلمان نبوت پر ایمان نہیں رکھتا سرور کائنات کی ختم نبوت پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے پھر آپ کیوں نہیں ایک دو لفظ کی قرار داگر کہ یہ گورنمنٹ مغائی اکمت کو جو سواد اعظم قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتی اور اپنا ایک نبی پیدا کرتی ہے اس کو ہم مسلمانوں سے الگ کر تقلید قرار دیتے ہیں پانچ منٹ کی قرارداد ہے لیکن عبد العزیز بھی زیادہ بلا کر مفتی صاحب کو غفور صاحب کو نورانی صاحب کو سمرو صاحب کو کچھ اور کہتے ہیں مجھے خود کئی دفعہ رامے صاحب نے کہا کہ جی ہم تو بالکل ختم نبوت کو مانتے ہیں شور صاحب میں کہتا ہوں جی وجہ کیا ہے مانتے ہو تو پھر ایپ کیا پھر ایک قانون بناؤ سمجھ میں نہیں آتا مفتی صاحب کہ اس پر بار بار یہ کہنا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے مفتی صاحب ان سے کہہ رہا ہو کہ ختم نبوت کو مان ختم نبوت کو روز الفضل بھی لکھ رہا وہ مرزا ناصر احمد وہ بھی مانتا ہے نٹکٹ مرزا ناصر احمد نہیں جی کافر چھوڑو یار کافر کہنے لگے کافر جاؤ کافر چھوڑ کر چند نہیں ہے وہی کافر ہے کافر تو بڑا مقدس ہے کافر ہوتا تھا وہ چار کی طرح کہتا ہے ٹھہر جاؤ میری گردن کاٹ نہیں ہے مطلب گردن تو آؤ کھڑا لوں یہ تو قانون کے کیوں ہو کہ ہوا تو تمہوں میں بھگا یہ کہا کافر کی لفظ کی توہین نہ کرو مرزا احمد ناصر احمد کافر نہیں ہے یار میں تقریب بڑی فصیح بلیغ کر سکتا ہوں کم از کم فارسی اردو انگریزی خوب جانتا ہوں گالی میں کبھی نہیں دیتا لیکن کیونکہ مرزا غلام احمد جب ہمیں کہتا ہے ضروریوں کو بتایا جو مجھے نہیں مانتے وہ کٹیا کے بچے کیسے نا ہوا جو مجھے نہیں مانتے وہ کٹیا کے بچے ہیں یار یہ چھوڑ دو یہ میں بہت تنگ آتا ہوں کہ آپ اپنا میں پھینک دوں گا مجھے پتا ہے ان کے سی ای ڈی کے پاس جائے گا ضرور جائے لیکن آپ کیا کرتے ہیں نیچے ڈپل ڈپل ڈپل لگے ہوئے تو یہ کیا کہہ رہا جی یہ ہمیں کہتا ہے کٹیا کے بچے حرام جاگے مرزا غلام احمد جی کتابوں میں بھٹو صاحب نہیں پڑھ سکتے اور یہ گاڑی مجھے نہیں دیتا بھٹو صاحب کو بھی دیتا ہے کیونکہ وہ بھی نہیں اس کو مانتے ہمیں یہ ہمیں گائے دیتا ہے کنجری کے بچے ہیں رنڈی کے بچے کتیا کے بچے تو ناصر احمد کافر نہیں ہے ناصر احمد کتے کا بچہ یہ پیدا ہوا تھا ایک سور کی اور ایک کتیا کو فش ہونے سے سنا بھی نے ہم نفل کے مادیاں کی ہوئی ہیں جس سے اندرس کے کھنگے بعد لوگ ہم کو بھائی جب کا کھیرا میں نے پھر کوئی سنا بھی نے ہم نفر کے مادیاں کی ہوئی ہے یفت ان دلس کے خنگے پر لوگ سے جاؤ گاڑی دینا جرم ہے حکومت میں ضرورت ہے بڑے بڑے جرنیل لے کر بیٹھے بڑے بڑے مجھے جیسے تجویز فیکٹری لے کر بیٹھے بڑے بڑے لاجین وزیر لے اب وزیر نہیں بولتے ہائے میں سیب کی جنرل نیم نہیں بولتا ہوں بے محکمہ وزیر نہیں بولتا بڑا محکمہ وزیر نہیں بولتا تم سمجھتے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جنوری تو میں میری اور دسمبر میں ہوں تو آگے آگے میں پیچھے پیچھے تمہیں چھوڑ دیں گے خدا کی قسم میری عمر سات برس کے لگ بھگ ہو گئی ہے مجھ پر مجھ پر خدا کا آزاد نہ دلا ہو اگر میں محمد پر نہ مروں اس سے بڑی موت کون سی ہے اگر کسی ہم چھوڑیں گے نہیں تم تو کھائے جاؤ مفتی صاحب کیا میں بتاؤں میں تو کہتا ہوں یہ میں نے گالی اس لیے دیتا ہوں میں ورنہ مجھے کہنے کی خدائی قسم سے تو کتا بھی افضل ہے ناصر احمد سے ناصر احمد مجھ سے منتم کہ سگے پیش سگے سر ہم کر کتا کتے کے سامنے سر نہیں جگاتا لیکن یہ کتے کا بچہ بھٹو کو پڑا پر سر جگاتا کبھی کتے کو کتے کے سامنے آپ نے گھٹو دیکھا وہ بہت بھاؤ کرتا ہے وہ بھی بھو بو یہ کیا ہے ناصر احمد اگر ناصر احمد میں ضرورت ہے تو یہ لے لو پڑھ کر رکے بھائی رکا کے جی۔ میں تقریر کر رہا ہوں ایک رکا آ جاتا ہے میں ویسے رکے نہیں پڑھا کرتا جب میرے باپ کے ہو گئی اس رکے کو یہ کیا بارے میں تقریر کر رہا ہوں ایک رکا آ جاتا ہے مجھے نہیں پتا ناصر احمد کے باپ کا نام ہے لوگ کہتے ہیں باہر سنگھ اس رکے میں لکھا ہوا ہے تو جناب یہ کیا کرتے میں اس لیے خدائی قسم یہ بات میں کا مقدمہ چلاؤ کسی کو اگر تم میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی مفتی صاحب میں ایک دفعہ کراچی جا رہا تھا میں بھی فرسٹ کلاس میں تھا میرا ایک اور عزیز دوست بھی فرسٹ کلاس میں تھا تین اور آدمی تھے ہم پانچ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو تین آدمی کے پاس الفظر ہے ہم نے ان سے بحث شروع کر دی وہ بحث آپ جانتے ہیں مجھے ہی مانا تو کرتا ہوں آپ کتنا جمہوریت کرتے ہیں کوئی نہیں مانے گا ہم کے دیکھ لیجیے یہ وہ بحث کی تھی تو میرا ساتھی مجھے کہتا آگا صاحب آپ کیا کرتے ہیں یہ اپنے دانس کے موتی کیوں کے سامنے پھینک رہے ہیں اس نے کہا کہ صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں نے کہا کرو نے کہا حضرت صاحب یہ بتائیے کہ نبی جو آتے ہیں وہ جو امت پیدا کرتے ہیں ان میں غیرت پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ بلال کی طرح تپتے ہوئے ریزدار پر لیٹتے ہیں وہ خنجر کے نیچے چلے جاتے ہیں وہ کی طرح گردن کٹا لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں خبردار میرے آقا کو برا لفظ نہ کرو وہ غیرت پیدا کرتے تھے ہاں ضرور پیدا کرتے تھے نبی کا پہلا کام ہے کہ اپنی امت میں غیرت پیدا کرے جب وہ مان گئے کہ ہاں نبی کا پہلا کام یہی ہے کہ اپنی امت میں غیرت پیدا کرے تو اس نے کہا میرے ساتھی نے مجھے نہیں معلوم تھا اتنا بڑا چاقو نکالا کھول کے ان کی طرف پھینکا تھا تمہارے نبی کی ماں کی ایسی کیسی جو مارو مجھے غیرت ہے تو میرے نبی کے متعلق کرو تم کو چلتی گاڑی میں رکھتے ہیں تو بات کرنے چوری صاحب ان کو کیا بحث کرتی ہوں ان کا نبی فراڈ یہ فراڈ اور تم کو ہمت آگے مقدمہ چلاؤ پھر ہم ثابت کریں گے کہ نبی تمہارا نبی مدی کوئی نہیں وہ تو شیطان کا بچہ خدا جی کا ہم کہتے ہیں ان کو کے ہم کوئی نہیں لڑتے ہم نے والا نبایا لاہور میں ایک کترا خون نہیں بہنے دیا گورنمنٹ نہیں کہ گورنمنٹ کے ہمیں کرایہ جاتا ہے مجھے جاتا میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں بہنے دوں گا میں چاہتا تھا لاہور کامن تو ملک میں تباہ ہو جاتا لاہور کے نوجوان مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں میرے لیڈروں سے محبت کرتے ہیں ہم نے نہیں ہونے دیا ہم کہتے ہیں کہ تم مسئلے کو ٹھنڈا کرو حل کرو تم حل کیوں نہیں کرتے ہو جب تک نہیں حل کرو گے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں دیتے لیکن دیکھو ہم میں سے کسی یہ رام رامے کو شرم نہیں آتی میں آج پہلی دفعہ یہ لفظ کیا ہے وہ میرا بچہ چھوٹا بھائی ہے کہتا ہم یزید کی طرح اپنے مخالفین کا پانی بند نہیں کرتے گویا پیٹ پیمپوس تو یہ پتا نہیں جدید اس نے ہمیں بنا دیا اور وہ فائن نہ کرے مت شرم کرو شرم کرو نہیں وہ لوگ گیس ہو بند نہیں کرتے ہم ان کا پانی نہیں بند کریں گے ہم ان کی اور چیز بند کریں گے وہ طے کر چکے ہیں کیا بند کریں گے اور اس کے لیے آزاد کمائیں سے پٹھان لائیں گے چلو ہم آ گئے ہیں دھوتی صاحب کہتے ہیں بھائی پٹھان ہم آ گئے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو اکلیت قرار دو بھٹو صاحب ہم آپ سے ربع ظلال ہے آپ سے لڑنا نہیں چاہتے جمہوریت کے مسئلے میں لڑیں گے ہم سراج اسمبلی میں رب اجلال کروا رہے ہے حضور کے دامن ختم المسلینی کی قسم میں وہاں مفتی محمود کو وزیر اعلیٰ دیکھوں وہ ہماری جمہوری لڑائی اس مسئلے میں بھٹو صاحب کبلا وزیروں کو آپ کے نام نہیں کہا وزیر ہے تو کیا کہ ہیں کچھ وہ تو تال کے چوکر ہیں اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی بنسری بجاؤ جو آگے اندر سے نکالنا تو ہم نکلتی آتی ہے یہ وزیر ہیں کیا بھٹو نہ ہو تو یہ کی ہی گئیں گے اور ایمان سے پادار میں والا ہے تگے پال آئے دے پا وہ تو کچھ ہے نہیں وزیر ان میں کون سا وزیر اگر آئے ہے جس وزیر میں ہمت اور آئے باغ میں جلسہ کرے اور بتائے کہ ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں اگر اس باغ میں دو فیصد ووٹ نہیں اچھائی ایک فیصد ووٹ ان کو مل جائے تو ہم اپنے مطالبے سے کچھ ہیں تم بنگلہ دیش توڑ دو میں عوام سے پوچھوں گا پر قبضہ کر لو میں عوام سے پوچھوں گا کارخانوں پہ قبضہ کر لو عوام سے پوچھوں گا بینکوں میں قبضہ کر لو عوام سے پوچھوں گا فلاں کام کرنا ہے عوام سے پوچھوں گا تم اپنی ذات کے لیے جو کرو عوام سے پوچھو گے تو محمد کی عزت کے متعلق بھی عوام سے پوچھو کیوں نہیں پوچھتے محمد کی عزت کے متعلق عوام سے پوچھو کہ عوام کیا ہم نہیں لڑائی کرتے یہ جتنی دنیا والے کے بجور مسلمان ہیں سب لگاؤ دیے اس کا بھی گاؤں کا نہیں ہے وہاں مرزا بھی مر گیا اور سارنگی بھی ٹوٹ گئی پنجابی ہاں۔ وہاں تاریاں بھی نہیں ہیں ڈپٹی کمشنر کہتا ہے یار اب تو آ جانے دو بہت سے مر گئے ہیں وہاں لال پور میں مول تاج محمود نے تو آباد کو تو بات جینا حرام ان کا سونا حرام ان کا کھانا حرام کئی ایمان سے میرے پاس کادیاں بھی آتے ہیں میرے دوست ہیں پرانے جو کیا دے دیجیے خلیفہ بڑا اسلام زیادہ ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی خدا کسی کابیانی بھی کہتے ہیں اس حرام زادہ نے مصیبت میں ڈال دیا جو جتنے کابیانی ہیں بڑے بڑے ظفر اللہ سور کا بچہ عبد السلام خنزیر کا بچہ جو ایم ایل احمد کتے کا بچہ یہ سب حرام زاد انہوں نے بنوایا جو وہ وہ بھی آپ کا بچہ ہوگا میں اس کو ہوں آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی میں گالی کسی گالی ان تینوں کو میں نے آپ فیصلہ کر لیا ان کو یہ کرتے کیا ہم تو گالیاں وہ کر رہے ہیں اب بھٹو صاحب خدا کے لیے کچھ سوچیے ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے کیوں اور اگر آپ نہیں تو بھٹو صاحب پھر ہم آپ کی طرح عمل کریں گے آج جس بنگلہ دیش میں آپ قوم سے پوچھے بغیر لیکن اچھا کام گئے ہیں اسی بنگلہ دیش کے متعلق آپ نے سن اکہتر میں فرمایا تھا جب جایا نے جنرل جایا نے کہا تھا کہ اسمبلی نیشنل اسمبلی بلائی تھی آپ لاہور پنڈی سے پرواز کر کے گئے تھے جلسہ عام کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جو مغربی پاکستان کا ایم ایم اے مفتی صاحب ٹھیک ہے فرمائیے ڈھاکے میں جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا اور ایئرپورٹ پر آئے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی میں شورش کا مفتی مہبے کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا کوئی وزیر کوئی ایم ایل اے اگر مرزائیوں کے حق میں ووٹ دے گا اور ان کے اقلیت نہ ہونے کے متعلق ووٹ دے گا تو پھر وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کی میں نہیں جائے گا تم کو ہر کا فلک اس کی ٹانگے ہم ان کی ٹانگیں توڑیں گے نواز اور ایل نے رات کو ججسو قدم اٹھاتے ہو دل کو مکر جاتے ہو یار لالت کو چھوڑو رات کو قدم اٹھاتے ہو تم نے ستر پنجاب کے ایم پی میں لکھ کر دیا اور کل مکر گئے یوں تو ہے شرم پیمبر کی انہیں بھی لیکن جی میں ڈرتے ہیں کہ ناراض کہیں کام نہ ہو یوں تو ہے شرم پیمبر کی میں بھی لیکن ان کا کام یہ ہے جی میں ڈرتے ہیں کہ ناراض کہیں کام نہ ہو آپ کہتے ہیں پناہ نے کیا ہم کو تباہ بندہ پرور کہیں ہی نو ہی کے یہ کام نہ یہ کہتے ہیں رات کو تم تم دونوں اگر تم پنجاب کے ادلا میں چلے جائیں صحیح سلامت تو ہمارے منہ پہ چوک دینا ہمیں مان دینا کتیا نہیں میرے ساتھ دیکھو یہ کیا خانہ خدا ہے ارے ایک منٹ میں آپ کو عالم دینا آپ کو نہیں سمجھا ایک دفعہ جب لال پال نے کتاب لکھی تھی آپ نے نہیں وہ رنگیلا رسول خاتم بدان خاتم بدان خاتم بدان پڑھی میرے پاس وہ کتاب آج تک محفوظ رنگیلا رسول اس کتاب میں اسی فیصدی گستاخیوں کے حوالے کابیانی کتابوں سے دیے قادیانی کتابوں سے کیا ہماری حکومت ہمارے اخبار کو یوں پڑتی ہے جیسے طلاق لینے والی بیوی پر دیے کہ میرے ماں باپ نے کتنا حق میں لکھوایا تھا وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والے میرے بھائی مولانا کوشل میاری کے محکمے والے ہمارے اخباروں کو یوں پڑھتے ہیں جیسے نکاح نامہ پڑھتے ہیں کہ حق میں کی رقم صحیح لکھی گئی ہے کہ نہیں لکھی گئی مفتی محمود کی توجہ ہے اور ان کی چھوٹی چھجیا تو ہیں ان کی چھ انچ کی اور ہماری چار انچ کی یہ مسئلہ ختم کا غدار گدار تھا مجھے تو سمجھ میں آتا ہی نہیں اور تمہاری روح میں آئی تو حسن کیا نام وہ تیر گی جی جو میرے نام سیاہ میں ہے میں کیا کروں یعنی اس پر ہے سب فضل نے جب مرزا بشیر الدین معمول زندہ تھا تو کسی اس کے مرزائی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب خلیفہ تل مسیح جو ہیں وہ مسلم معروض ہیں لیکن ان پر آج کل ہریان کیوں گلتے ہیں اور ان کے مراکی حالت کیوں ہے یعنی ہریان کیوں بکتے ہیں تو مراکی حالت کیوں ہے الفضل کا پرچہ نکالو یہ گورنمنٹ کتنی رعایتیں ان کو دیتی ہے اس ری الفضل نے لکھا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حضرت مرزا بشیر الدین مسلم معروف جو ہیں ہریان پکتے ہیں اور ان کی دماغی حالت جو ہے پاگلوں کی ہے رسول اللہ بھی ہریان پکا کرتے ہیں مرض معروف یہاں تک گستاخی کرتے ہیں اگر ہم راجپال قتل کر سکتے ہیں ناصر احمد بیٹا چل تو عبد العلی کو لے کر آ میں ٹکا خان کو لے کے آتا ہوں ہاں بھائی کسی طرح فیصلہ کراؤ جنگ کرا لو کشتی لڑا لو مطلب میں احمد سے کشتی لڑنے کو گیا ہے گیا تم ہمیں دلیل کرتے ہو ہمارے ساتھ جاتی کرتے ہو ان کو تھوڑے کے لیے قرار دو بٹو صاحب میں آپ کو ہاتھ باندھتا ہوں میں آپ کا مداح ہوں مجھے خود دس سال میں اچھا یہ نہیں کرتے تو ایک اور کام کرو ربے کو کھلا شہر قرار دو ناصر احمد کے ساتھ میرا مکان اور مرزا غلام احمد کی بیٹی ہے نواب مبارکہ بیگم اس کے مکان کے ساتھ مفتی صاحب کا مکان بات ہے مفتی صاحب آج مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا اس بوٹ ایک ایسی بڑی نہر اب اس میں ڈوب کے آدمی پانی بتاؤ خدا ایک مسلمانوں اور میرے بھائی مسلمانوں اور راول پنڈی کے زندہ تل مسلمانوں متحرک مسلمانوں غیرت مند مسلمانوں دین کے علمبردار مسلمانوں محمد کے ہلکا بدوش مسلمانوں صحابہ کے خانہ دار مسلمانوں اہل بیت کے غلام مسلمانوں بات بات پر منہ چونگنے والے مسلمانوں میں کوئی میرے بریلی بھائی بھی یہاں موجود ہے میری جان تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے ہو نا بریلی اور غیر بریلی مگر یا رسول اللہ پہ ایک لفظ یا پر لڑتے ایک دیوی سی بات ٹھیک ہے لڑتے ہو اور تم لفظوں پہ لڑتے ہو اور جس رسول اللہ پہ لڑتے ہو اس کی تو نبوبت پہ ڈاکہ لگ چکا ہاں اس کی نبوت پہ ڈاکہ کر چکا ہے جب راج پال نے کتاب لکھی تھی لاہور میں جلسہ ہوا حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد سعید رحمت اللہ علیہ لاہور آئے شاہ جی نے تقریر کی ان کی تقریر کی صدارت کس کی تھی مفتی کفایت اللہ بیٹھے ہوئے مولانا احمد شریف بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے بھائی مولانا ابراہیم یہاں بیٹھے ہیں یہ گواہ ہیں بڑے غیرت مند مسلمان ہیں خدا یہ کہیں اس انسان جیسے اگر پانچ سو مسلمان ہو جائیں تو ہم مرزا غلام احمد کی امت کو یہاں سے ایسے نکالیں جیسے گلی ڈنڈا کھیلتے وقت ڈنڈا چلتا ہے گلی پر گلی اڑتی ہوئی ایسے جاتی ہے جیسی بشتی مت پڑے گی وہ رہا دے <laughs> تو شاہ جی آئے ایک سو چوالیس دفعہ لگی ہوئی تھی راجپال نے کتاب لکھی تھی شاہ جی کھڑے ہوئے اور بھائیوں کہاں جاتے ہو خدا کے لیے بیٹھو دو آدمی کیوں نکلتے کیا کوئی دین سے محبت نہیں تمہیں بیٹھو میرے بھائی تو شاہ جی نے تقریر کی اور فرمایا ادھر دیکھو بھائی شاہ جی نے تقریر کی آئے اور آ کر خطبہ مسلمہ پڑا اب آپ جانتے ہیں شادی جب قرآن پڑھتے تھے تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے سمندر کی موجیں دوش بھر آواز ہو جاتی ہوا کی لہریں ان کے لطف سے خوشبو آتی کرتی الفاظ ان کے دانتوں سے اس طرح نکلتے تھے جیسے جناب کسی جھومر کے موتی کو وہ شاہ جیسا مکئی کے رنگ کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھے اور تم نے اسٹیج پہ چھوکا بھی تو ایک پھول ہوا وہ انسان مر گیا چلا گیا شاہ جی نے خطبہ مصنوعہ پڑا اور پڑھ کے کہا حضرات بڑے مضموم آواز میں حضرات آج آئے فاطمت الزارا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک تو مسلمان گوشت پر آواز تھے جب شاہ جی نے کہا کہ فاطمہ اور عائشہ آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پہ آئی تھی تو مفتی صاحب بھی کانپنے لگے اور احمد سعید بھی خدا دی تھی تم کاپنے لگے کانپنے لگے تو شاہ نے کیا کہہ دیا شاہ نے کہا ہاں ہاں آئی تھی جی۔ انہوں نے ان سے سوال کیا فاطمہ نے کہا اے میرے ابا کی مسلط کے بارش اور ایشا نے کہا ہے میرے شوہر کی مسلط کے بارش آج تیرے لاہور کے بازاروں میں ایک نے کہا میرے ابا کی عزت راج پال کی مارفت رول رہی ایک نے کہا میرے خامد کی عزت بازاروں میں لٹائی جا رہی ہے اور تم ابھی تک اس کی مسلط میں بیٹھو اور زندہ ہو میں کہتا ہوں اے غلام اللہ اے مفتی معمول اے شاہ محمد نورانی اے علماء کرام اے تاج محمود جس رسول کے تم بھارت اس کی نبت پہ ڈاکہ بیٹھا ہے اور تم ابھی تک دیکھ رہے ہو کہ یہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے فیصلہ کرو دو ہم خود کو گیارہ سے زیادہ وقت بھی دے دیں گے لیکن اگر تم نے اس کو اقلیت قرار نہ دیا تو ہم ورگے سے لے کر خاص تک اٹھارہ سو ستاون کے حصے سے زیادہ ادم ہو ہم بینکوں میں لڑیں گے ہم تھانوں میں لڑیں گے ہم مکانوں میں لڑیں گے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا ابھی تک یہاں شیلا ہوٹل چلتا ابھی تک مسائوں کی دکانیں ہیں مت قانون ہاتھ میں لو مت آڈر کا مسئلہ ہاتھ میں لو مت کسی کا خون بہاؤ میں کہتا ہوں علی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی محافظ کرو لیکن ایک بات میں ساتھ دو کہ تم مرزائیوں کا اقتصادی اور امرانی معاشی بائی کاٹ کرو گے قادیانی دکانیں تر جائے لیکن ان کو کوئی گاہک نہ ملے یہ شیزان ہوٹل پر کتے جا کر کھانا کھایا کرے انسان اور جو مسلمان وہاں کھانا کھائے اس کو کتے کا بچہ سمجھو اور داغ نہ آئے تو موٹر باہر کھڑی کر کے جائے تو واپس آئے تو موٹر پہ چلنے کے کابڑ ہی میں جو شیزان میں کھانا کھائے کتے کا سوپ پیے جا کر کتے کا گوشت کھائے یہ تم تحریر چلاؤ گے کہ صبح سے کالی آنے کا کوئی چیز نہیں ہوگی ہاتھ کھڑے کر میرے بھائیوں میں تم سے کیا جب میں مربئیوں کی جی، پوری ہسٹری جانتا ہوں بھٹو صاحب کو میں کیسے سمجھاؤں اس کو اکثر بھی سمجھانے دیتے اس کو اس کے سیکٹری پہ اس کے کار یعنی لادین ہیں بدماش ہیں زانی ہیں وہ سمجھ نہیں دے میں ان کو جانوں سے کیا کرتا ہوں تو موت تو ایک دفعہ جائے گی آپ سے مرک پر آیا تھا میں جان میں موت سے کیا کرنا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا اور زکات اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک تک مروں میں خواجہ جسرت کی عزت پر اداس ہے کہ کرمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وہ ایمان ہی کیا ہے اللہ بھٹو صاحب آپ پر تنقید ہو تو قید میں نے یہاں تنقید کی تھی گھر صاحب اپنے بڑے دوست ہیں میں بڑا دوست پچی بار وہ بھی بولتا یہ سارے میرے دوست ہیں جی، یہ ذرا یہاں تنقید کی جاتے قید ہو گیا پھر بھی جہاں جاؤ لے جاؤ یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ لیڈر جتنے اندر ہیں یہ سب میرے بچے ہیں برفردار ہیں بھائی ہیں یہ شیر ہے چیز ابھی تک اس کو چھوڑتے کیوں نہیں کیا بجے تو کیا کیوں نہیں چھوڑتے وہ کوئی بات نہیں چھوڑیں گے یا وہ باہر آئیں گے یا ہم اندر جائیں گے خدا کی قدم ان کو اس لیے ضرورت ہوتی ہے ان بچوں کو اندر رکھنے کی ان کی جیلوں میں پچاس ہزار سے زیادہ آدمی کی گنجائش نہیں ہے تو تم پانچ لاکھ ہم پہلے تو نہ جیل رہے گی نہ جیل نہ جیل رہے گی نہ یہ رہیں گے بھائی ہم تو وہ ہم کو غلط کام نہیں کریں گے بکوں نے کہا ٹانگیں توڑ دیں ہم ٹانگیں توڑیں گے وہ تو جیل گئے ہم بھی جائیں ہم تو اس کی سنت میں ہم وہ جیل گیا تو ہم بھی جائیں گے وہ قید ہوا تو ہم بھی ہوں گے باقی یہ ہمیں ڈراؤ نا ڈریں گے نہیں یہ کیا غلط فہمی میں مبتلا ہے بچے اس ٹائپ کے بڑی ہجومے عام میں ایسے وزیر ہے کہ ہزومے عام میں سارے یار کے دوست مظاہر نظروں میں جا بچا کے لیے یہ ضرور ضرور کل ہماری کے کھیلے ہوئے تھے میں آج یہ ضرور پڑھنے تو نہ تھا کیا تم جوان ہو تو بڑے آدمی ہو کرتے ہیں ہو بھائی ہماری مالی پائے مالی لڑائی میں کہتا ہوں میں ابھی ادھر لیتا ہوں کہ جب تک بھٹو انکار نہیں کرے کہ میں مرضیوں کو کلیت قرار نہیں دیتا ہوں تم میرے ساتھ اس کھانا میں یاد کرو کہ کسی مرضائی کا خون نہیں ہے یہ میری تم سے اپیل ہے لیکن بھائی کا دن کا ایسا کرو ایسا بائی کاٹ کرو ایسا بائی کاٹ کرو کہ یہ جناب ان کی آنکھیں کلو کو پڑے اور یہ درجہ صاحب کو جا کر گاؤ تیرا کھانا ہے تو خدا کا تعالیٰ نبی کا پتر ہے کوئی گل کرو اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں یہ بھٹو صاحب بھی جانتے ہیں یہ چند دنوں میں بھاگیں گے یوں بھاگیں گے مرغئی جی، نائجیریا جائیں گے یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یار چھوڑ ان کے پیچھے کرنا لا ہال والا تو تمہاری جوانی میں ادھر پایا کروں کوئی معروف افسرنگ ہوتا تو میں کہتا جاؤ ان کے پیچھے کیا جانا لا ہال والا جائیں یہ دفاع ہو ہمیں کیا ضرورت ہے بٹر صاحب اصل نہیں ہمارے وزیر جان مرزا صاحب کا یہ کہ نام ہے کہ میں رات کو سویا تو خدا نے مجھ سے جمع کیا میں نے اس سے کیا نہیں مانا یہ آپ اندازہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اور کوئی معشوق ہی نہیں ملتا تھا معشوق بھی ملا اللہ تعالیٰ کو تو کانا وہ میرے خدایا لیکن نہیں سگا کی خدا دے ایسا نہیں خدا کوئی معشوق بھی جہاں نام محمد ابو تنبہ مشہور نہیں تھی کہ یہ نبی ہوا خدا خدا بھی کسی نے میں نہیں دے دیا یہ نبی پاگل کا بچہ سور کا بچہ اور یہ بادلیاں ساری آپ کو یاد ہے میں نے یہاں پر ایک بڑی سیریس تقریر کی مشرقی پاکستان خدا کی قسم کبھی نہ جاتا کبھی نہ جاتا کچھ اور سال سے بھی اسی جو مورتی صاحب جانتے ہیں کبھی سیاسی جلسہ ہوا اور سنجیدگی اور پر استدلال کے ساتھ پوری پوائنٹ یعنی موضوع کے مطابق بالکل اس کی چیز کے مطابق سنا مستقیم جس کو کہتے ہیں تقریر ہوئی اور ہمیں آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ کے ستائیس سال کے لہروں میں ہاتھ بیان کرنے کا موقع ملا اور ہم نے وہ تمام واقعات کے چہرے سے نقاب اٹھائے اور ان تمام لہروں کو افشا کیا جو آج ہمارے سیاستدانوں کے آوارہ پیٹوں کے گم ہو چکے ہیں اور جن کو وہ اپنے اقتدار کی بدولت چھپا رہے ہیں ہم جانتے ہیں مشرقی پاکستان کے قتل کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے کون کون سا کھنجر ہے کون کون سی تلوار ہے اور کون کون سا جائیے پتہ نہیں نیازی صاحب آج آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں مسلمانوں ایک لہرے کے لیے سوچو جس فوج نے جب اب پینسٹھ کی جنگ ہوئی تھی تو دنیا کی سامراجی طاقتوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کرایا تھا اور طے یہ ہوا تھا کہ اس طرح پاکستان کو شکست دے کر پاکستان کے دو ٹکڑے کر لیے جائیں گے یہ سنو سنجیدگی کی بات بہت ٹکڑے کر نہیں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پالو میں توان آئی بھی میں توان آئی آ جانا ہی بول کے ہوتا ہے جب اللہ کسی پر رحیم اور کریم ہو جاتا ہے تو اس قوم میں زندگی کے نئے بار و پیدا کر دیتا ہے اس کی خزان کو بہار میں پیدا بدل دیتا ہے اس کی شاہوں کی کلیوں کو ثبوتوں کو پھول بنا دیتا ہے اور پھولوں کو گلدستوں کی شکل دے دیتا ہے اس کی چاندنی کو نکھار دیتا ہے اس کے سورج میں کی کرنوں میں اتنی توانائی پیدا کر دیتا ہے کہ زمین کی زخیبی دوبالا ہو جاتی ہے اور اس کے چاند کی چاندنی اتنی اتنی سہانی ہو جاتی ہے پھر انسان اس سے اپنا دل بہلاتا ہے تو اس میں حیات پین پیدا ہو جاتی ہیں یعنی وٹامن پیدا ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہمارے ساتھ یہ کیا مجھے یاد ہے کہ جب بی آر بی پر حملہ ہوا اور ان ہندوؤں کی دو ڈویژن فوج اگر ایک ڈویژن فوج کم سے کم دن کی تعداد ہم مان لیں پچیس ہزار تھی تو پچاس ہزار فوج نے اپنے ٹینکوں کے ساتھ اپنی بندوقوں کے ساتھ اپنی مشین گنوں کے ساتھ اور اپنے تمام و سامان کے ساتھ بی آر بی کی لائن کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا اور لاہور سے جنرل سرفراز نے مجھ کو یہ بات بتائی تھی جب ہماری فوج کو معلوم ہوا کہ ادھر بھی حملہ ہو گیا باغی کی طرف تو فوج وہاں تک پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دشمن اپنی دو ڈویژن یعنی پچاس ہزار فوج لے کر پار کرنا چاہتا ہے اور گولہ باری کرنا چاہتا ہے ابھی جنرل سرفراز کہتے ہیں کہ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو جائے گا اور ہم غلام ہو جائیں گے اس فکر میں تھے کہ آندھی آئی بادل آئے گدا بچائیں چھا گئی اور اتنی دوسرا بار بارش ہوئی کہ میں نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اپنی دونوں مشین تینوں مشین جو ہے اس کو تم بم بارش شروع کر دو جب بم بارش شروع کی گئی اندھا دھند بارش میں تو دشمن نے پیچھے اپنے جلندر کی چھامنی کو اترا دی کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر پاکستان کی یعنی دشمن کی فوج نہیں ہے لیکن یہاں تو دشمن کی فوج چار ڈویژن معلوم ہوتی ہے تو تم یہ بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں تو جلندر سے دو ڈویژن فوج کو پچاس ہزار ہندوستانیوں کو مارو حکم ملا کہ تمام ہتھیار تمام توپے تمام ٹینک چھوڑ کر پیچھے اور جانے بچاؤ اگر دشمن اگر پاکستان کی چار ڈویژن فوج ہے تو یہاں سے ہندوستان کی دو ڈویژن فوج بھاگ گئی اور پاکستانی فوج نے ان کے سینکڑوں ٹینکوں پر اور مشین گنوں پر قبضہ کر کر لیا میں نے جنرل سرفراز سے پوچھا جب آپ نے بارش میں گولہ باری کی تو کیا کی اس نے کہا یار ظفر علی خان کا پہلے ایک شیر سنو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دوسرے کدار اندر کدار ابو اور اگر آپ تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ہم کتنے تھے میں نے کہا کہتا یہ نہ پوچھو میں نے کہا پھر بھی وہ تو پچاس ہزار سے تم کتنے تھے تو اس نے کہا الجلال کی قسم ہم صرف سوا سو اس چیز کو شکست دینے کے لیے اس چیز کو ہرانے کے لیے اور اس چیز کو تباہ کرنے کے لیے جناب یہ ایک سازش ہوئی کہ نہیں ہم بس پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے پنجاب کی فوج کبھی نہیں ہاری یہ نہ پہلی جنگ عظیم میں نہ دوسری جنگ عظیم میں یہ جب وہ فوج بنی ہے اس فوج کے مقدر میں شکست ہے ہی نہیں تو چنانچہ ہرانے کے لیے مرزائیوں کے ساتھ سازش کی گئی اور یہ جب دوسری جنگ ہوئی تو جتنے اس جنگ میں جرنیل لڑے تھے محاذوں پر اور آگے بڑھ کر یہ جنگ نیادی جو ٹائیگر کہلاتا تھا ان کو مشرقی پاکستان بھیجا گیا کہ وہاں بغاوت ہو رہی ہے اور جب یہ سارے جنرل مشرقی پاکستان میں چلے گئے اور اس زمانے کے نبے ہزار سپاہی جو اس جنگ میں لڑے تھے پنجاب کے محاذوں پر وہ بھی چلے گئے وہاں پر تو جب یہ وہاں پر پہنچے اور ہندوستان نے جنگ چھیڑی تو جہاں مرزائی جرنیلوں نے ان کا راشن بھی بند کر دیا سامان سپلائی کرنا اور اس طرح ان جرنیلوں کو شکست دے کر پنجاب کی اصلی روح کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد آپ یہ مروائی چاہتے ہیں کہ سرحد میں کوئی مسلمانوں ناراض نہ ہونا میں کبھی مولا مفتی محمود سے پوچھ لو میری بڑی سے دوستی ضرور ہے میری سیاست اس کے ساتھ میں نہ اس کی پارٹی میں ہوں نہ میں سیاست میں ہوں ربر جنجی کی قسم بڑی ساغتدار نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑی ساغتدار نہیں ہے یہ مرزائی حرام زیادہ کتے افسر نئی افسر یہ جھوٹی رپورٹیں دے کر یہ چاہتے ہیں ساد بھی چلا جائے بلوچستان بھی چلا جائے اور سندھ بھی چلا جائے اور اس کے بعد پنجاب اکیلا رہ جائے اور پنجاب میں ایم بی فوج جو ہے سکھوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے حکومت بنا لے اگر پریزیڈنٹ یہاں کا سکھ ہوا کرے تو وزیر اعظم ایم پی ہوا کرے اور اگر وزیر پریزیڈنٹ ایم پی ہوا کرے تو سکھ وزیر اعظم ہوا یہ چال ہے اس چال پہ بھٹو صاحب ہم کبھی کامیاب تم ہمیں اپنا بھٹو جی نوکر بنا لو ہم تمہارے نوکر ہو جائیں گے میں تمہارے بٹے میں مسجد میں مفتی محمود کے سامنے وعدہ کرتا ہوں تمہارے بوٹ پالش کروں گا لیکن سر پہ ایک محمد کے باغی اور اگر تم محمد کے باغیوں کو سزا نہیں دو گے ان کو اقلیت نہیں بنایا گیا میرے برفردار وزیر قانون اور میرے بے محکمہ وزیر آئے تم ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے تم بولو تم سمجھتے ہو یہ دن آ گئے تم دوتے بھی باتیں کرتے ہو ہمیں کچھ کہتے ہو منوریوں سے کچھ کہتے ہو میں جانتا ہوں مفتی صاحب بتائیے کیا آپ تو کہتے ہیں کلیت کے تو کہ چپ رہو ہم ٹھیک کر لیں گے تھوڑا تھک جائیں گے تو نہیں بولیں گے میں آج اب لے کر جاؤں چپ رہو ان کی بڑا کیسی کیا ہے وزیروں کی وزیر سنگھ کے بات کی ایک مراسی کیا رنجیت سنگھ کے دربار میں ایک مراسی رنجیت سنگھ کے باپ دربار میں گیا اور کہا مہاراج رنجیت کیا کی ہوئے ساڈے لاہور کی شادی بھی خسرے شادی شریف سن اور یار آگا صاحب نے سمجھاؤ شمسی نے سمجھاؤ اور دوجا مراسی کیوں یار پہلی باری ساری کلاس میں مجھے مدد ہو رہی ہے انہوں کی تکمیز ہو رہی ہے بھی ہو رہی ابھی بھی بابا پانچ روپئے دے کے جان چڑائی تو کہتے ہیں جناب اور کیا مہاراج لگا ٹھیک ہے اور اگر آج راجی باپو خواب چائے تھے آپ کے ابا جان مفتی صاحب پنجابی سمجھ بنا چلو رات رات تمہارے باپ جب باپو خراب ہی چاہے سن اچھا دادا کی کہنا باپو کہیں جا کے میرے پتر مہاراج نو کہیں کہ میں اج کل بڑا اگلے جان تکلیف ہاں۔ اللہ تعالیٰ میرا بڑی سختی نے حساب کتاب لے رہا ہے تو تو کوئی خرائت کر کہ جا اور کہ تین ایک ہزار شرفیاں دیں میرا نام نہیں تو میں ابھی پہن دیا ایک کو بھی دینی چاہیے دے دو انہوں سواپ پہنچے گا نے کہا اچھا دادا تین ملے سر کہ ہاں چلو بعد تین بجے میرے میری رات دو بجے انہوں نے کہا پانچ بجے تو سو میں کھا کے آئے اچھا سر کہ مہاراج پانی بھی کیا سی انہیں میں سویرے آئے گا بڑا فراڈ ہے ان سو نے ایک لال لال چھٹیاں منگے گا لال جتیاں ماری اور انہوں گھبرایا کہا پھر معاف کرنا ناراض پیو ہے بڑا حرام کر سارا کچھ کہہ میرے عزیزو خدا دی قسم کی یار سو یار سے سڈے پہ سڈیا ماوا سان پتھر جن دیں گے جی ابھی محمد تک قربان نہیں ہو سکتی ہاں اور سبرے کائنات سے قربان نہیں ہو سکتے رسول اللہ سے قربان نہیں ہو سکتے سارے کوے کار قربانیاں منگتے ہو ہر چیز قربانی تو دیں گے میں کچھ جی جتیاں صاف کرا سامنے کا نہ کرا اپنے باپ کا بچہ نہیں لیکن مردئی اکلی یہ سجا یہاں کوئی آ یہ مرغا تھی خدا بھی دسو یہ سارے گھر کی تلاشی دسو بچوں نے بولتی ہے یہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں مارونا بولتی ہے یہ اندر کچھ نہیں جم چاہتے اندر جم چاہنے کے دیں بھائی کوئی بات کرو کوئی سلیقے کی بات ہم کیا کرتے ہیں ہم میں کہتا ہوں کہ میں پنجاب کی ذمہ داری لیتا ہوں لیکن شرطے کا کرار پاس کرنی پڑے گی وہ دل قرارداد وہی مجھے پوچھے وہ قرارداد جس کو دل کہتے ہیں وہ پاس کرنی پڑے گی جب مرضی تو ہے اور اگر یہاں غلام احمد کی تم حکومت لانا چاہتے ہو تو تم ان کے جرنیل بنا رہے ہو ان کے بریگیڈیئر بنا رہے ہو ان کے سیکٹری بنا رہے ہو ساری فائنانس کارپوریشن ان کے قبضے میں میں تمہیں بتاؤں سو مولانا آپ کو ایک بات سناتا ہوں پنجاب کی سب سے کا انجن بنانے والی سائیکلیں بنانے والی ٹیوبر بنانے والی لوہے کا جتنا سامان ہے بڑا بڑی انڈسٹری بنانے والی بٹالا انجینئرنگ کمپنی یاد ہے سنا ہوگا آپ نے نام جس کو بیکو کہتے ہیں اس گورنمنٹ نے اس پر قبضہ کیا ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ ہے قبضہ کر لیا چلو کوئی بات نہیں آپ کو حق ہے وہ مسلمانوں کی کمپنی تھی ایل